وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون اور کافروں نے کہا کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانے نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو اے دیکھنے والے کاش کے تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جب کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے ادنا درجے کے لوگ بڑے درجے کے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مسلمان ہوتے یہ بڑے ان چھوٹوں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا نہیں بلکہ تم خود ہی گنہگار تھے اس کے جواب میں یہ ادنا لوگ ان متکبروں سے کہیں گے نہیں نہیں بلکہ تمہارا دن رات مکر و فریب سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے اور اللہ کے شریک مقرر کرنے کا حکم دینا باعث ہوا ہماری بے ایمانی کا عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل ہی دل میں پشیما ہو رہے ہوں گے کافروں کی گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے انہیں صرف ان کے کیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے کافروں کی ہٹ دھرمی و سرکشی کافروں کی سرکشی اور باطل کی ضد کا بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ گو قرآن کی حقانیت کی ہزار دلیلیں دیکھ لیں لیکن نہیں مانیں گے بلکہ اسے اگلی کتاب پر بھی ایمان نہیں لائیں گے انہیں اپنے قول کا مزہ اس وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جہن کے کنارے کھڑے کھڑے چھوٹے بڑوں کو بڑے چھوٹوں کو الزام دیں گے ہر ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرائے گا تابے دار اپنے سرداروں سے کہیں گے کہ اگر تم ہمیں نہ روکتے تو ہم ضرور ایمان لائے ہوتے ان کے بزرگ انہیں جواب دیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہم نے ایک بات کہی تم جانتے تھے کہ یہ بے دلیل ہے دوسری جانب سے دلیلوں کی برستی ہوئی بارش تمہاری آنکھوں کے سامنے تھی پھر تم نے اس کی پیروی چھوڑ کر ہماری کیوں مان لی یہ تو تمہاری ابھی بے عقلی تھی تم خود شہوت پرست تھے تمہارے اپنے دل اللہ تعالیٰ کی باتوں سے بھاگتے تھے رسوں کی تابے داری خود تمہاری طبیعتوں پر شاق اور گرا گزرتی تھی سارا قصور تمہارا اپنا ہے ہمیں کیا الزام دے رہے ہو یہ بے دلیل اپنے بزرگوں کی مان لینے والے انہیں پھر جواب دیں گے کہ دن رات کی تمہاری دھوکے بازیاں جال سازیاں فریب کاریاں ہمیں اطمینان دلانا کہ ہمارے افعال و عقائد ٹھیک اور درست ہیں ہم سے بار بار کفر و شرک کے نہ چھوڑنے کو پرانے دین کے نہ بدلنے کو باپ داداؤں کی روش پر قائم رہنے کو کہنا ہماری کمر تھپکنا یہی سبب ہوا ہمارے ایمان سے رک جانے کا تم ہی آ آ کر ہمیں عقلی ڈھکوسلے سنا کر اسلام سے پھیرتے تھے دونوں الزام بھی دیں گے برات بھی کریں گے لیکن دل میں اپنے کیے پر پچھتا رہے ہوں گے ان سب کے ہاتھوں کو گردن سے ملا کر تو زنجیر سے جکڑ دیے جائیں گے اب ہر ایک کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا گمراہ کرنے والوں کو بھی اور گمراہ ہونے والوں کو بھی ہر ایک کو پورا پورا عذاب ہوگا ابن ابی حاتم حسن بن یحیٰ خوشنی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے ہر قید خانے ہر غار ہر زنجیر ہر قید پر جہنمی کا نام لکھا ہوا ہے جب سلیمان دارانی کے سامنے یہ بیان ہوا تو آپ بہت روئے فرمانے لگے ہائے ہائے پھر کیا حال ہوگا اس کا جس پر یہ سب عذاب جمع ہو جائیں پیروں میں بیڑیاں ہوں ہاتھوں میں ہتکڑیاں گردن میں توق ہوں پھر جہنم کے غار میں دھکیل دیا جائے اللہ تعالیٰ آپ ہم کو بچانا پروردگار آپ ہمیں سلامت رکھنا اللہم سلم اللہم سلم